حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول جو شخص دو دن روزے رکھے اور ایک دن چھوڑ دے تو اس کا یہ معمول کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے اس کا یہ معمول کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے انہوں نے کہا جو شخص ایک دن روزہ رکھے اور دو دن چھوڑے اس کا یہ معمول کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ معمول اختیار کر سکوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیرہ